حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا کرنے والے دو شخص جب تک جدا نہ ہوں سودے کی واپسی کا اختیار رکھتے ہیں اللہ یہ کہ وہ بے خیار والی ہو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچاسی